سیدنا ابو و خرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں رائے گاہ ہے کان ضائع ہے اور جانور بھی رائے گاہ ہے اور رکاز میں پانچواں حصہ زکوٰۃ ہے حدیث نمبر چونتیس سو اٹھائیس مسند احمد